سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور دروازہ بند ہوتا تھا پھر جب میں آتی تھی تو آپ آگے چلتے اور میرے لیے دروازہ کھول کر اپنے مقام پر واپس آ جاتے تھے پھر انہوں نے بیان کیا کہ وہ دروازہ قبلے کی سمت میں تھا حدیث نمبر انیس سو اکاون مسند احمد